دوسری سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس کسی کو بھی موت آئے تو اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو ایک قوم کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے سوئے زن نے ہلاک کر دیا تھا اشار باری تعالیٰ ہے تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا اور بالآخر تم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گئے سورہ حامی مسجد آیت نمبر تیئیس حدیث نمبر انتیس سو اسی مسند احمد